حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے برف پانی اور اولوں کے ساتھ دھو کر غلطیوں سے صاف فرما دے سنن نسائی حدیث نمبر تین سو پینتیس